حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت کوئی درہم دینار بکری اور اونٹ وغیرہ نہیں چھوڑ کر گئے اور نہ آپ نے کوئی وسیعت کی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو باون